تیرا بندہ ہے جڑا کفر دے قانون ہے مولا ملوث نہیں ہن انہاں بے وقوفاں جو جہاد شروع کرتا ہے وہ تو جہاد کیتا گیا ہے کافراں نو کافرن دی تعلیم نو قانون نو تہذیب نو کافرن تاریخ نو ہر چیز کافرن دی کٹ کے بحث ہوتی جہاد کیتا ہے پھر اسلام دا قانون نفاذ مکہ مدینہ پاک حجاز مقدس ہویا پھر پھر باہر جا کے تبلیغ کی جہاد کی قدم ہے ہوں اپنے گھر کے اندر چور بیٹھا ہوا تو میں میں تھوڑے گھر لگا جا یار اتنے میں حفاظت کرنی چوکی داری کرنی کہ چوک تو نہیں بن گئی مکہ مدینہ ہے کافر ہونا کہ کافر کا قانون ہوا تو آپ بہت جہاد کرنا لگ جانا اتنا کجنا یہی چیز اتنا تو کرایا جنکیاں بھائی ایک سو کئی ملک چند ملک مسلمان ہاں چھوٹے چھوٹے ریاست تقسیم وہ الفرو ملا تو واحد ملا ہوں وہ پانچ ارب یہ ایک ارب آزاد ہے دیکھو ایک اصل کا نظام ہے نا جنگی نظام اصل کا کتنے تلوار ڈنڈا کتنے کتنے ریفل کتنے ایٹم بمب کتنے جہاز کتنے ٹینک تو جنڈے کا نظام سی تو تلوار کا نا پھر بھی کن تیاری کر کے دشمن کے مقابلے آئے تو دشمن تو گلتا پاتا ہے اسلام اس واسطے جہاد نہیں تاکہ مسلمانوں کو مر جاؤ تھی مر جاؤ تو کافی رہ جانا یہ عجیب اسلام اسلام نے یہ آخیا بھی اگر ایک کافر ہے تو ایک مسلمان ہے لڑے دو کافر ہو جانے تو ایک مسلمان ہے پھر بھی لڑ یہ تین ہو گئے تو پھر نہ کیا پھر نہ لڑ تم مرنا تو نہیں اسلام سن مراون تھوڑا ہے اسلام تو غلبہ پانا ہے ایسا طریقہ اسلام نے دینا ہے جب دشمن مفتو ہوئے تو فاتح ہو دشمن مغلوب ہوئے تو غالب ہو دشمن محکوم ہوئے تو حاکم ہوئے یہ طریقہ اسلام نے دیتا ہے یہ کسی کی تعلامتی ہو سارا نظام قانون تعلیم تعویذ تاریخ چھٹی وردی کلو میٹر کلو گرام یہ سارا نظام رکھو کافران پھر اٹھ کے کام شروع کر دیا اس شروع ہو گیا ایجنسیاں جہاد سی انہیں ویکیا بھی انہوں نے جہاد واسطے اٹھاؤ یہ جناب پھر انہوں نے دہشت گرد قرار دے کے انہوں مار دو صبح مسلمانوں نو ختم کرنے واسطے ایجنسیاں نے یہ جہاد کرایا کشمیر جہاد ہوں ویکو انہیں لانتی جہاد ویکو جہاد ہے کشمیر کشمیری میرے کو آئے سن پڑے پڑے بڑے جہاد ہے کشمیر اور میں کہ لانتی جہاد ہے مکہ مدینہ نہیں ہوا تو جہاد ہے کشمیر لکھو ہے جہاد اسلام دے اسی اسلام ہے پڑھا ہے تو جہاد کشمیر دے اسی کتنی پڑھا ہے یہ تواری ماں ہے جہاد ہے ماں لاتی اسلام ہے کشمیر لکھتے اس طرح دے جی یہ جڑا سارا طریقہ کار ہے نام ملا دا جو ملا نے اس طریقہ دین نے وضع کیتا ہے یہ سارا اسلامتی دا اپنا ذاتی ہے اور مقصد مادیت ہے روحانیت نے غلبہ نے فتوحات اسلام نے مقصد دولت اور دولت اس آسان طریقے راہ مل سکتی ہے لڑائی ہے جہاد ہے جموں ہے اس سے میری قربانی ہے اولاد دی مال دی جان دی ہجرت دی وطن دی ہر کی قربانی آ جاتی یہ ہاتھوں الٹا بے غیرت نہیں اسلام کو قربان کرنا شروع کر مجھ بیمار تھے تھی اپنا پتر لبا کر لے پتر بیمار تھے مجھ لبا ہو سمجھے مجھ پتر لبا ہو ملا کنجر یہ اسلام نے لبا کرنا شروع کر پتر بچا لیا دولت ہاں۔ بچا لی ملک بچا لیا جڑا اسلام والا ہے تو نہیں اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو آکام میں حق دینا کر دے یہ ہا روحانی بندہ یہ ہا اسلام والا بندہ یہ ہا کافرے مطلب ایجنسی دو کافریں دو پاک ذہن بندہ کہ دشمن کا کوئی مشورہ نہیں مننا دشمن جو آ کے نماز پڑھو اس نماز کافر جا کے بھی ساتھ نماز ہی نہ پڑھو کافر دے آکے خدا دی عبادت نہیں سی کرتی کیونکہ اطاعت اللہ فرماندا پیا میری عبادت کرو اطاعت میری ہوے اطیع اللہ اطیع رسول ہے کافر اور کی کردا ہے وہ اگر خدا دی عبادت کرو اطاعت میری ہن اس واسطے دیکھو تہاڈی عزت داخل ہو جاندا سارے دین دے قاتل دی عزت داخل دیکھو ڈرامہ دیکھو نہ کنجرا کم پلا

نماز دا حکم ہو کے دین ختم ہو گیا ادھر ہر حال کو مطالبہ کیا گیا کہ کتاب کرو ہر حال ہر قول داخل تھی وہ پورے ہوں انسان یہ مکان ہے کمرہ ہے ایک انسان باہر بیٹھ کے میرا ویک جو سارا بیٹے تینو سپ وڈے تینو ہلکا وڈے کوئی کرے تیر بہر ایک تخل والا سارا اندر ایک کگل باہر رکھے

دین پورے داخل ہو کمرے پورے داخل ہو تو ایسا کوئی جو ہے تو ایسا کی کس ہے پورے دین تو باہر ایک جو اچھا پھر سادے اسلام نے آ کے پہلے پہلے کی کیا ہے شہید اور سالت پیش یعنی ایمان پیش کیتا ہے کافرانو کیا کیا نماز پڑھو آسام اعمال سوالے کی گل نہیں کی امر نے نہیں کی جناب امید رکھا کسے پہلے مطالبہ کیتا بھی لا الہ کو توحید رسالہ دی کوئی سے یہ مطلب ایمان لے اصل ایمان مقدم ہے ہوں جڑا دور چلتا پہ عمل دی دعوت ایمان دا نام نہیں جیڑی مقدم ہے وہ دا نام نہیں نماز پڑھیں گی یہ ہوں یہودی مثال ہے کہ ایمان جی اصل چیز ہے وہ بھی اہمیت ختم کر وہ نام ہی نہ لگو لیاس قادری سو درود اما اما کی جو کھڑی آ گئی ایمان کا نام ہی نہ لگو ہر گناہ کے مقابلے کفر بڑا گناہ ہے کیوں اس کی دلیل ہے دیکھو شیطان ہے جڑا شیطان کوئی جنا کیتا ہے شراب پیتا ہے جوا کھاتا

ہوں جیڑی عقیدت تھی نہیں شیطان کو کنا سی مال سما پونجی کنا جمع سی سب شاید ایک عقیدت تھی نہیں جی کی اگر جی وہ مٹی جمع آگی جو ہوں عقیدت تو نظریہ بیان پہ آؤں گا عمل کی کوئی جو نہیں جی۔ اس کا میں مٹی جو میں آگی جو ہے مٹی وہ مولا کریمہ تینوں پیدا کرنے والے پتہ نہیں اس کے پیدا ہونے زیادہ پتہ لگ گیا دیکھو تو اس کا نظریہ خراب ہوا کہ خدا نو سمجھا رہا ہے کہ مولا تین نہ پتا ہی نہیں مٹی کا آگ کا ریئل جانا بن گیا ہوا کافر ہوں شیطان کو کوئی گناہ نہیں شیطان کو کفر ہے گناہ تھوڑے ساتھ آ رہا ہے ہاں، وہ کفر ہے ہاں۔ کوفر دے ہوں گے کوئی گنا کوئی کوفر دے سامنے جن گنا تھی بیان کیتے جاؤ کوفر دے سامنے کوفر وڈا گنا جدو یہ آتا ہے کوئی عمل کام نہیں ہوتا کوئی آکام نہیں ہوں ہوں اصل بنیاد کوفر ہے ہوں ادھر گناہ کی گل کی جاتی ہے لیکن کوفر نہیں ہے ادھر ایمان دی گل عمل دی گل کیتی جاندی ہے ایمان دی گل نہیں کیتی یہ ہے یہودی دی چال خلیسی بندے دی گردن کٹ دیو تو ہن انہوں خون کی بوتل لا دے انہوں کی فائدہ عمل سوالے جڑا ہے میری یار میرے عمل سوالے جڑا نا سی وہ ہے خون دی بوتل ہے جا گردن گردن جس کٹی جائے او کوئی خوان چیک خون لگتا ہے بے وقوخ نام رکھنے خوان پہ چیک کی خوب کی بوتل لاستے جدو قوم تھی ایمان چھین لیا

عامل الصالحات داشن اس واسطے لوگ تبلیغیاں لوگاں دا او مطلب انہوں نے صفت جان کر دن کہ یار کسی نے چھیڑ دے عمل کی گل کر دیں دیکھو انہوں نے چال دیکھو وہ تو یورپ کا پاس شدہ تبلیغ پیش پہ کریں گے اسلام قرآن آدھے آمن وہ کریں گے عمل ایمان دا مطالبہ یہ دلے کریں گے عمل دا مطالبہ صفت بیان ہو رہی ہے بھائی نام رو یہ تبلیغ ہی قرآن کے خلاف ہے قرآن آتے آمن یہ آتے نام ہے اس قرآن کے خلاف ہوئے کھڑے نام رات لوگ آ کے ویکو کسی نے چیڑ دے گی نہیں سفت بن گیا نہ کافر نو چیڑنا نہ گنا نو نہ سوچ نو نہ حرام نو نہ فلم ننگی نو نہ کوفر نو کسی نو نہیں چیڑنا جی نماز پڑھی آؤ دوائی ماری ہو تو صابن بھی ماری ہو لاپسی ماری ہو دوائی ماری ہو نہ سوے نو ڈکنا نہ لاپسی نو تبلیغ تیزی جی اگر تبلیغی جماعت بہت بہترین جماعت ہے کیوں کہ دیکھو نہیں چھڑ نہ چھیڑا نہیں دیکھو اچھا ہی جی، مان گئی میں کیا پھر

ملاد سود ملائی ہے کنجر ملاد منائی آگن چوری مال حرام ماں بہن کی عزت بیچن والا وہ دیتی آئے ملاد مناؤ بس لفظ ملاد مطلق کوئی تمیز نہیں مناوے بھی جیڑا مال ہی جیڑا ہوئے بندہ ہی جس طرح کا ملاد بنے گی ملاد کہیں گے پاک منی دی کیسے نال بھی سوچنا ہوں نے ملاد منائیے رسول نے منائیے بلیا نی منائیے منوئیے فلا منوائیے کنجا نہ تیری ملاد منائیے ملاد پاک ملاد منائیے پاک بھی پاک میلاد منا من کہ سارے کنجر بنگی شرابی جانی اٹھ کے سارے پاک کا ملاد ہو رہا ہے جی لانتی جی ملا بجمانا پھر ملاد مناؤ بس ہوں جنا کرو سوٹ کھوڑ سارے آؤ میرے نال ایک رات ملاد منا لو صبح پھر رشوت کھو پھر سال کھو لوٹو کتو پھر ملاد منا لو یہ مان ہی بن گیا لانتی جو مرضی کر لو جو مرضی کر لو سال کے بعد ملاد میرے کٹیا جاؤ میں پیسے دے دو جی کوئی تاج ہو تو پھر ویکو ساری پرسیز ہوندی کہ یہ دس لاک ملا تھلا پڑا حسین کا ذکر ہوا آ یہ بخالے بھی ہونا بیٹھ ملا ہے

بندے کن گئے بندے تھوڑے بندے تھوڑے بینیاں

نہ ابلیس نو آخیا نہ سور نو آخیا نہ مشرق نو آخیا نہ کافر نو آخیا نہ ہندو نو آخیا ہے نہ واپس کسی نام رنگ ہوا کر ملا نہیں بڑی بے مانی اللہ معاف کرے اس قوم امت کا پتا نہیں بڑے باریک ہیں ہلاکی امت سے ناراض اقبال آدھے یار تیری ہلاکت دے اسباب ہیں جڑے بڑے بریک ہیں جی خود بین پانی پینا کوئی کرنا نظر خود بین لا سارا وہ آگے ہونے تو خود بین اقبال آئی ہو ہوئے تو جا کے تین نظر جراثیم ہے جدو جی تو سارا کچھ امت ہلاک ہوا دے ہوئی تو یہ لیکن اسباب خرید ہے کون پہنچے یہ دیکھو بصیرہ کلا پہنچے

جیڑا بھی گل کرتا ہے وہ اپنی کرتا ہے لانتی دین کی گل نہیں کی سن گلو بالکل بزرگ بس شیطان آخ مائی مائی ان آخ سی تو ہی تو یہ گل کی چلتی ہے جی، ہاں، ہاں۔ اپنا بناؤ گے جی تو ایک بندہ کہنے لگا جی تو تج گئے اپنا شکوا کرنا پیا دی تاریخ چل رہا میں کہ دلیا توں پڑھی جنا اتنے تین کی پتا جی کتنے میں بول میں کہ تا جا میں کہ پتر آ جا یہ دس دو ڈنگارے ایک ڈنگار نو بن دے ایک نو چھٹ دے ہوں جہاں چڈا ہے وہ سارا رات نسے پجے کھاوے اجاڑا کرے صبح نو رج کے بیٹھا ہو تو آخر ویک تو بجا رات کو کھا مار گیا تو میں تو سارا

تو بے غیرتا میں کہ تو تو تو کیوں وادیاں آکے کیوں ہیں میں کہ وہ ماں دے چڑھدا ہے آکے ہاں میں کہ تو چڑھدا ہے کہ میں ول میں کہ بات کیوں ہے واد ہے سورا میں کہ تو ٹی وی ٹائم بڑھائی ہے انہاں بڑھائی ہے کہندا ہے انہاں بڑھائی ہے میں کہ ٹائم ویکھی ہے ہن دس بناون والا وڈا یا ویکھن والا تے بناون والا تے دلیا تو کیوں لگا تو میں بے مانا درخت کڈا وڈا ہوندا سو فائدہ بے بج نظر نہیں درخت ضہر درخت وڈا سیاح آسن بھائی بج نا بج نہ ہو درخت دلیا وہ بج درخت اپنے آپ وڈا کچھ نہیں آ گئے جی تھی سمجھایا میں میں